زائدہ اور شعبہ دونوں نے آمد سے اسی سند کے ساتھ روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو اٹھانوے